درود پاک کی فضیلت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو جاہلیت کی تاریخیاں اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجل ہو جاتا ہے اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء اکرام بھیجے انبیاء اکرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء اکرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھیں دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی ظلم و زیادتی فحاشی بے حیائی لڑائی جھگڑا جوا اور شراب کی کثرت قتل و غار تقریب جاہلانہ رسومات بت پرستی خرورت و کبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریخی پھیلا رہے تھے ولادت مصطفیٰ کی بہاریں ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریخیوں کو مٹا دیں گی نوشروا کے عالیشان محل کا پھٹنا اور اس کے چودہ کنگروں کا گر جانا فارس میں مجوسیوں کے عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا دریائے دریائے ساوا کے موجے مارتے پانی کا خشک ہو جانا یہ اور اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا ایسا ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئیں بلکہ تمام زدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو حاشم سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے خود اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو عظمت والا بنایا اور کنانا میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو حاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا مشہور کول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے پچپن دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا بارہویں تاریخ تھی پیر کا دن تھا صبح صادق کی سوہانی گھڑی تھی رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا پانچ سو اکہتر عیسوی کے اپریل کی بیس تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت نصب مصطفیٰ والد ماجد کی طرف سے نصب شریف یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزامہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن ادنان جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے نصب شریف یہ نصب شریف یوں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت تہب بنت عبد بنت عبد مناف بن زہرہ بن کلاب والدین مصطفیٰ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں یہ سیرت و صورت دونوں میں بے مثال تھے ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل پچیس سال کی عمر میں ہوا جب کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ اپنے نصب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھیں والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی